سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے ظاہری نے بیان کیا کہ صاف بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تیراسی